ابو اسامہ نے کہا میں نے عامہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے عدی بن ثابت سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سلیمان بن صورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں کالم گلوچ کیا ان میں سے ایک کو غصہ چڑھنا شروع ہو گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر کی اور فرمایا مجھے ایک کلمے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پتہ ہے اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس سے یہ غصہ جاتا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے والوں میں سے ایک آدمی اٹھ کر اس شخص کی طرف گیا اور کہا تمہیں پتا ہے کہ ابھی ابھی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے مجھے ایک ایسے کلمے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پتا ہے اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس سے یہ کیفیت جاتی رہے گی اس شخص نے کہا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جنون کا شکار ہو گیا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو